بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ آج لیکچر نمبر فورٹین ہے اور یہ کورسز ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے جو کہ حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے virtual university government of Pakistan what we are are studying studying we operation research operational research O R اس کے اندر ہم نے تیرہ لیکچر مکمل کر لیے ہیں ہم آج کل سیگمنٹ نمبر ٹو میں ہیں جس میں انوینٹری کی بات چیت ہو رہی ہے ہم نے نیٹ ورک مکمل کیا ہے نیٹ ورک کی بات چیت کی تھی کریٹیکل پاتھ کی بات کی تھی اور اس کے بعد پرٹ کی بات کی تھی ٹھیک ہے یہ ٹاپکس ہم نے کور کر لیے ہیں ابھی جو ٹاپکس ہمارے پاس باقی ہیں اس میں انوینٹری کی بات چیت چل رہی ہے لینئر پروگرامنگ میں بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپلیکیشنس دوسرے ایریا کے اندر جس میں ڈائنامک پروگرامنگ ہے نان لینئر پروگرامنگ ہے کیوئنگ تھیوری ہے یہ ساری چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر فورٹین جی operation research lecture number fourteen یہ جناب ہے انوینٹری کنٹرول کے بارے میں اس سے پہلے جو ہم نے بات چیت کی ہے انوینٹری کی اس کے اندر ہم نے دو ماڈلس ڈسکس کیے تھے ایک لاسٹ لیکچر میں ایک اس سے پہلے لیکچر میں ان کو آج دوبارہ سے ریوائز کریں گے لاسٹ ٹائم جب ہم ایک ایگزامپل کر رہے تھے اس ایگزامپل کو بھی ذرا ڈیٹیل میں ایک دفعہ پھر انالائز کریں گے اور اس ڈیٹے کو دیکھیں گے جو ڈیٹا ہم کو دیا تھا اس کی مدد سے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں نہیں آتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی انفارمیشن دی ہوئی ہے ان کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہمارے پاس بڑی اچھی کارآمد مفید مشورے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ ایڈوائزز آپ کو ملتی ہیں یہ کس کے کس پر بیس کرتی ہیں یہ زیادہ تر انفارمیشن کے اوپر بیس کرتی ہیں جو آپ کے پاس پرانا ڈیٹا اویلیبل ہے تو میں نے جب ڈیفینیشن بتائی تھی تو او آر کے بارے میں بات کی تھی آپریشنس ریسرچ یعنی کہ جو چیز اویلیبل ہے اور جو چیز آپ نے معلوم کرنی ہے inventory once again physical stock of items held in any business for the sales اور پروڈکشن یعنی وہ آئٹم جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں اپنی کسی جگہ پر اسٹور ہیں جن کو استعمال کریں گے سیل کے لیے یا پروڈکشن کے لیے تو ان کو ہم انوینٹری کہتے ہیں تین طرح کی انوینٹری ہوتی ہے ہمارے پاس finish products raw material in process یا سیمی فنش پروڈکٹس ہم جو ڈیل کر رہے ہیں وہ فنشڈ گڈس کی بات چیت کر رہے ہیں ہم نے جو دونوں ماڈل بتائے تھے وہ فنش پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو بتائے تھے انوینٹری کاسٹ چار طرح کی ہوتی ہیں آئٹم کاسٹ ہوتی ہے آپ کو بتایا تھا کہ سی ون اس کے بعد آرڈرنگ کاسٹ سی ٹو کے بارے میں اس کے بعد holding cost C three and last is a shortage cost تو لاسٹ ماڈل کون سا تھا وہ ہمارے پاس جس کے اندر ہم پرچیزنگ ماڈل کی بات کرتے ہیں ود شارٹیجز جہاں پہ شارٹیجز الاؤ ہیں تو دو ماڈل کر لیے ہیں آج ہم نے تیسرا ماڈل ڈسکس کرنا ہے یہ انوینٹری ماڈل جو ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں اکنامک آرڈر کوانٹیٹیز یعنی کیو ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنا آرڈر پلیس کریں اتنا آرڈر پلیس کریں تاکہ ہمارا پیسہ بھی زیادہ بلاک نہ ہو اتنا آرڈر پلیس کریں جی تاکہ ہمارا کوئی کسٹمر بھی نہ جائے اتنا آرڈر پلیس کریں تاکہ ہماری چیزیں ضائع بھی نہ ہوں وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک اکنامک آرڈر کرتے ہیں اس میں پیسے کی بھی بچت کرنی ہوتی ہے ہمیں ہمیں گاہک کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے اپنے کسٹمر کی بھی سیٹسفیکشن دیکھنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پیراپینرس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے دو طرح کے ماڈل ہوتے ہیں ایک ڈیٹرمنسٹک ماڈل ہوتا ہے اور ایک پرابلسٹک ماڈل ہوتا ہے پرابلسٹک ماڈل کے اندر زیادہ تر چانس پہ ریلائی کرتے ہیں جبکہ ڈیٹرمنسٹک ماڈل سرٹرنیٹی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ اگر سرٹرنیٹی ہے جو چیز آپ بتا رہے ہیں جو آپ نے انفارمیشن پرووائڈ کی ہے اگر وہ صحیح ہے تو آپ کا جو ماڈل ہے وہ صحیح ہوگا اگر انفارمیشن جو آپ نے پرووائڈ کی ہے وہ غلط ہے تو ماڈل بھی آپ کا غلط ہوگا اس کی ہم مثال لے سکتے ہیں کہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہے نا جب ہم نے ماڈل ون ڈسکس کیا تھا یا ماڈل ون بنا رہے تھے تو اس میں ہمارے پاس کچھ پرزمپشن تھی سب سے بڑی پرزمپشن یہ تھی کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کانسٹنٹ ہے یعنی آپ جو چیز بنا رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ موجود ہے اور آپ وہ کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ ڈسپوز آف کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی پرزمپشن تھی یہ بہت بڑی ایزمپشن تھی اگر یہ ایزمپشن چینج ہو جائے کہ ڈیمانڈ جو ہے نا آپ کی ویری کرنے لگ جائے تو آپ کا سارے کا سارا ماڈل جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا کیونکہ ایک بڑا پیرامیٹر جس کے اوپر ساری چیزیں آپ نے بیس کی ہیں وہی چینج ہو گیا ہے تو ساری سارا پیراڈائم جسے کہتے ہیں وہ چینج ہو جائے گا کہ آپ نے ایک اپنی فیکٹری لگائی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ موجود ہے اس ڈیمانڈ کے ذریعے ہم یہ ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر سیل آؤٹ کر سکیں گے اگر وہی چیز وہی پریمائز غلط ہو گیا تو سارے کا سارا ماڈل غلط ہو جائے گا اور دوبارہ سے آپ کو سارا کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ڈیٹرمسٹک ماڈل کے اندر آپ کو چیزیں پتہ ہوتی ہیں آپ کو سرٹن ہوتا ہے آپ کو ایبسلوٹ نالج ہوتی ہے اگر وہ نہیں ہے آپ کو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں پرابلسٹک ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں نارملی ہم لوگ جو ڈیل کرتے ہیں وہ ڈیٹرمنسک ماڈل کے ہاں، پہ ڈیل کرتے ہیں کیونکہ یہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے یہ چیزیں ہمارے پاس دی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے بیسس پہ ہم آگے فور کاسٹ کرتے ہیں اس کے آگے پلان کرتے ہیں لیکن پرابلسٹک ماڈلس بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کے ڈیٹرمنسٹک ماڈل ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹرمنسٹک ماڈل بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کے پرابلسٹک ماڈل ہیں یعنی دونوں کی افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس ماڈل ون تھا کہ purchasing model with no shortage بڑی سمپل سی بات تھی کہ آپ نے پرچیز کرنا ہے آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے آپ نے اسٹاک رکھنا ہے اپنی دکان چلانی ہے اپنی فیکٹری چلانی ہے اپنی انڈسٹری چلانی ہے کس طریقے سے جس میں آپ نے آرڈر بک نہیں کرنے ہیں اگر آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس چیزیں ہیں آپ بیچتے رہیں بیچتے رہیں بڑے آرام سے جیسی چیزیں ختم ہو جائیں دکان بند کریں تالا لگائیں گھر چلے جائیں پھر جیسے اسٹاک آ جائے پھر بیچنا شروع کر دیں یہ ماڈل بڑا آسان تھا کہ آپ نے پرچیز کرنی ہے purchasing model with no shortages آپ نے کوئی ایکسٹرا نہیں کرنی یعنی ایکسٹرا آرڈر بکنگ نہیں کرنی یا ایڈوانس بکنگ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہم نے اس ماڈل میں آپ کو بتایا تھا اس میں تین چار پرزمپشن تھیں وہ کیا تھی پہلی چیز یہ کہ ڈیمانڈ ڈی از کانسٹنٹ اس کے بعد ریپلیسمنٹ از انسٹنٹ کہ آپ جس وقت آرڈر پلیس کریں اسی وقت آپ کو چیزیں مل جائیں یہ بہت ریئر چیزیں ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ہوتی ہے بہت ساری جس وقت کی سپلائی زیادہ ہے کسی چیز کی آپ اس وقت ہی آرڈر پلیس کریں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو دوسری دوسری ایگزمشن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ریپلیسمنٹ ہے یہ اسٹنٹینیس ہے اسی وقت ہے انسٹنٹ ہے فورن ہے یعنی بالکل اسی وقت آپ کو چیز مل جاتی ہے تیسری چیز جو ہے تیسری ایگزمپشن یہاں پہ ہے کہ C one C two C three جو آپ کے پاس کاسٹ ہے یعنی کہ آئٹم کاسٹ ہے انوینٹری کاسٹ ہے ہولڈنگ کاسٹ ہے اور دوسری تیسری جو ہے آرڈرنگ کاسٹ یہ تینوں کے تینوں کانسٹنٹ ہیں اور چوتھی چیز جو آپ کے پاس دی ہوئی ہے کہ سی فور یہاں پہ زیرو ہے یہ ایک آپ نے ماڈل بنایا تھا اس ماڈل کو ہم نے اس طرح سے ریپرزینٹ کیا تھا کہ سلولی یہ ڈپلیٹ ہوتا ہے پھر ایک دم میکسیمم پہ پہنچتا ہے پھر ڈپلیٹ ہوتا ہے اور پھر میکسیمم پہ پہنچ جاتا ہے یعنی کہ جس طرح سے آ رہی ہوتی ہے اس طرح کی ایک فگر ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا تھا ہم نے جناب کیو کیلکولیٹ کیا تھا Q star is equal to two two C D divide by C three under root اس کے بعد ٹی اسٹار معلوم کیا تھا یعنی کہ time between two orders is equal to Q star by D اس کے بعد این معلوم کیا تھا N star is equal to D by Q star یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ این اور ٹی ایک دوسرے کے ریورس ہیں اگر ٹی آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو این ون بائی ٹی کے برابر ہوگا این دیا ہوا ہے ٹی معلوم کرنا ہوگا that will be one by N کے برابر ہو جائے گا تو یہ تین چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کی تھی جس میں ہمیں پتہ ہے کہ D is the demand per year یہ خیال رکھنا ہے یونٹ کا بڑا احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے یعنی کہ ڈیمانڈ پر ایئر کے حساب سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس یوٹیلائزیشن جو ہے پر منتھ کے حساب سے کیلکولیٹ کر رہا ہے تو ایک ہی یونٹ ہونی چاہیے جو بھی آپ کے پاس ٹائم کے یونٹ اڈاپٹ کریں ڈیز کریں منتھس کریں آورس کریں اس کو ایک ہی یونٹ ہونی چاہیے لیکن یہاں پر اس فارمولے کے لیے D is a demand per year کے حساب سے لیا ہے تو یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہیں ڈی ہے اگر آپ کو ڈی دیا ہوا ہے C one C two C three دیے ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے یہ چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیو اسٹار کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹی اسٹار کر سکتے ہیں اور این اسٹار کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس فارمولا تھا جب یہ آپ نے کر لیا تو ہم نے آپ کو ماڈل ٹو بتایا تھا ماڈل ٹو کیا چیز تھی لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ پرچیزنگ ماڈل وتھ شارٹیجز یہ جو آپ کے پاس ماڈل ہے نا اس کے اندر شارٹیجز الاؤ ہیں شارٹیجز الاؤ سے کیا مراد ہے کہ آپ ایڈوانس آرڈر کر سکتے بک کر سکتے ہیں یعنی ایڈوانس بکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چیزیں نہیں بھی ہیں دکان خالی ہے اسٹور میں کچھ نہیں ہے تو بھی آپ پیسے لے کے آرڈر بک کر سکتے ہیں اس کے اندر شارٹیجز آپ کو الاؤ کرتے ہیں کسی جگہ شارٹیجز الاؤ نہیں کرتے کچھ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شارٹیجز الاؤ نہیں کریں گے کیوں شارٹیجز جب الاؤ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے کہ پرانی ہی قیمت پہ ایک آرڈر بک کیا ہوا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایسکلیشن آ جاتی ہے تو آپ دوبارہ سے ان کے پاس نہیں جا سکتے ایسکلیشن کے لیے وہ کسی جگہ پہ جو بزنس پریکٹسز ہوتی ہیں وہ اتنی میچور اور اچھی نہیں ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آرڈر تو بک کر لیتے ہیں کہ جی ایک سو روپئے کی ہم چیز دیں گے لیکن جیسے سپلائی کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی اس کی کاسٹ زیادہ ہو گئی ہے اب تو ایک سو دس کی چیز ملے گی آپ کو لینا لے نہیں لینا تو پیسے واپس کر لیں یہ ان ایتھیکل چیزیں ہوتی ہیں جب ایک آرڈر بک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اسی پرائز پہ آپ کو سپلائی کرنا چاہیے اسی لیے لوگ ایڈوانس آرڈر بک کرتے ہیں کہ ان آرڈر ٹو انشور کہ جی پرائز اسکلیشن نہیں ہو ٹھیک ایک آپ نے مثال کے طور سے گھر بنانا ہے نا گھر بنانے میں تین مہینے لگتے ہیں چھ مہینے لگ سکتے ہیں ایک سال لگ سکتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کانٹریکٹر سے یا سپلائر سے آپ چیزیں فکس کر لیتے ہیں کہ جی وہ ایک سال تک اسی پرائز پہ آپ کو یہ چیزیں سپلائی کرے گا اگر اس کے اندر ویریشن ہوگی تو ویریشن جو ہے نا وہ نقصان وہ خود اٹھائے گا کیونکہ آج تو وہ پروفٹ کما رہا ہے نا اگر سیمنٹ ہے سیمنٹ کی مثال لے لیں کہ سیمنٹ پہ آج تو وہ پروفٹ کما رہا ہے لیکن کل خدا نہ خاص اس کی قیمت بڑھ گئی تو آپ نے تو انشور کیا ہوا تھا کہ آپ کو اسی پرائز پہ سپلائی کرے گا لیکن اس کو وہ نقصان اٹھانا پڑے گا تو یہ وقت بزنس کے اندر کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ رسک لیتے ہیں جب تک کہ رسک نہیں ہوگا تو بزنس نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو رسک ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے اندر یہاں اس ماڈل کے اندر جو ہمارے پاس ماڈل اب ہے جس کو ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں لاسٹ ٹائم بھی کر لیا تھا ویسے لیکن دوبارہ سے ہم ریوائز کرنے والے ہیں اس کے اندر ہم شارٹیج کو الاؤ کریں گے اور یہ کون سا ماڈل ہے پرچیزنگ ماڈل یعنی آپ نے پروڈکشن میں نہیں جانا مینوفیکچرنگ میں نہیں جانا آپ نے بازار میں چیزیں اویلیبل ہیں وہاں سے آپ نے پرچیز کرنی ہے کتنی دیر میں چیزیں آتی ہیں یہ ڈپینڈ کرے گا کتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈپینڈ کرے گا اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے کیو اسٹار اور این اسٹار اور ٹی اسٹار معلوم کریں گے اس ماڈل کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کرنا ہوتا ہے بیسیکلی انوینٹری ماڈل کے اندر کہ آپ نے جتنی بھی کاسٹ ہوتی ہے نا وہ ساری کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے تین چار پانچ جتنی بھی کاسٹ ہیں آپ ساری کاسٹ کو الگ الگ کر کے پھر اس کو اکٹھا کرتے ہیں پہلے الگ الگ کیلکولیٹ کرتے ہیں پھر اکٹھا کرتے ہیں ٹوٹل کاسٹ آ جاتی ہے پر آرڈر ٹھیک ہے نا ٹوٹل کاسٹ آپ کے پاس جس کو ہم نارملی سی ڈیش سے لکھتے ہیں جب سی ڈیش آپ کے پاس آتی ہے تو پھر آپ سی معلوم کرتے ہیں سی آتی ہے C dash divide by T یعنی جو سی ڈیش آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ٹی سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سی آ جاتی ہے that is total cost per unit time پھر اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں with to the independent variables یعنی کہ یہ سی کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماڈل نمبر ون پہ سی جو ڈیپینڈ کر رہا تھا وہ خالی کیو پہ کرتا تھا تو D C by D Q is equal to zero کرتے ہیں وہاں سے ہم ویلو معلوم کرتے ہیں کس کی ویلو معلوم کرتے ہیں جناب کیو کی وہ ہمارے پاس کیو اسٹار آ جاتا ہے اب یہاں پر آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ جو ماڈل ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے دو دو پیرامیٹرس کے اوپر دو ویریبلس کے اوپر وہ کیا چیز ہے پہلی چیز تو آپ کے پاس ٹوٹل کوانٹٹی کی بات کرتے ہیں کیو کی اور آپ کے پاس دوسری چیز شارٹیج یعنی آپ کتنے آرڈر کریں گے اور کتنی شارٹیج آپ الاؤ کریں گے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو یعنی کہ یہ جو فنکشن ہے آپ کے پاس یہاں پر اس ماڈل کے اندر کاسٹ فنکشن یہ دو ویریبل پر ڈیپینڈنٹ ہے and that is those two variables are Q and S تو آپ نے کیا کرنا ہوگا سی کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا partially with respect to Q and then with respect to S اس کو اکویٹ کریں گے زیرو کے برابر یہاں سے دو اکویشنس آ جائیں گی ان کو جب سالو کریں گے تو آپ کے آپ کے پاس کیو اور ایس کی ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے یہی ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم اسی کو میں نے ریوائز کیا یہی بتایا اس کو ذرا کوئکلی دیکھ لیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا وہاں سے ہمارے پاس کیا آیا تھا holding cost per period that was equal to C three multiplied with Q minus S whole square divide by two D اسی طریقے سے آپ کے پاس کیا شارٹیج کاسٹ آ گئی تھی shortage cost per period was equal to C four into S square divide by two D once again ہمارے پاس ہولڈنگ کاسٹ کیا آئی تھی holding cost was equal to C three into Q minus S whole square divide by two D اور شارٹیج کاسٹ آ گئی تھی آپ کے پاس C four into S square divide by two D and then ہم نے کیو اسٹار کیلکولیٹ کیا تھا Q star is equal to two C two D divide by C three under root into C three plus C four divide by C four and finally we calculated S star that was equal to two C two D divide by C four into C three divide by C three plus C four under root بولتے میں شاید کسی جگہ پہ میں یہ انڈر روٹ مس کر جاتا ہوں تو اس کو خیال رکھیے گا یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کیا ہے S star is equal to two C two D divide by C four under root into C C three three divide by plus C four under root یہ آپ کے پاس ایکسپریشن آ گئے کیو اسٹار کے کا فارمولا آ گیا اسٹار کا فارمولا آ گیا اگر آپ کے پاس C one C two C three C four دیے ہوئے ہیں اور ڈیمانڈ آپ کو پتا ہے تو فوراً آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب اتنا آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس C one C two C three C four یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پتا ہوں تو آپ کتنی لمبی پلاننگ کر سکتے ہیں کتنی چیزوں سے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں کتنے خطروں کو آپ خطروں سے بچ سکتے ہیں تو یہ سبجیکٹ کی خوبصورتی ہے یہی اس سبجیکٹ کی بیوٹی ہے کہ آپ کو بتا دیتا ہے آپ کو وارن کر دیتا ہے کہ آپ نے اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ کے لیے پرابلم ہوں گے اگر اس کے بعد بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ تیار ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مثال کے طور سے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ پانچ سو آئٹم کا آرڈر پلیس کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا آپ چھ سو کا آرڈر پلیس کرتے ہیں آپ رسک لیتے ہیں کبھی آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں کبھی آپ فیل ہو جاتے ہیں لیکن اگر سارے پیرامیٹرس ٹھیک ہیں تو ہنڈریڈ پرسینٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اس میں فیل ہوں گے اگر آپ فائیو ہنڈریڈ آئٹمس کا آرڈر پلیس نہ کریں گے شارٹیج کے لیے اگر ہم نے آپ سے کہا کہ ہنڈریڈ شارٹیجز آپ ایکسیپٹ کر لیں اس سے زیادہ ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا ڈیفینیٹلی اس کو کیلکولیٹ کر لیں اور اگر سارے پیرامیٹرس ٹھیک رہیں اسی طریقے سے رہیں تو یہ آپ کے پاس آپٹیمم جواب آئے گا لاسٹ uh, جب ہم لیکچر uh, مکمل کر رہے تھے تو یہ ایگزامپل لی تھی اور اگزامپل کو بڑی جلدی جلدی ہم نے کیا تھا اسی اگزامپل کو ذرا سا تھوڑا سا سلولی کرتے ہیں لاسٹ ٹائم آپ نے کیا تھا گھر پہ بھی کر لیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا ہے the demand for an item is eighteen thousand units per year the cost of one purchase is rupees four hundred the holding cost is rupees one point two per unit per year the item cost is rupees one per item the shortage the year quantity the year the the shortages the maximum inventory held held and the annual cost یہ ساری کی ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سات چیزیں آپ نے معلوم کرنی ہے اس کو دریافت کرنا ہے وہی پروسیس ہے وہی فارمولے لگاتے جائیں گے اور ہم کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں گے ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا آپ کے پاس ڈی دیا ہوا ہے fifteen hundred units per month C one is equal to rupees one per item C three is equal to rupees one point two per item per year بھی ہے یہ and C two is equal to rupees four hundred per order and C four is rupees five per year per item C one C two C three C four اور ڈی دیا ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے فارمولہ لگاتے جانے آپٹیم آرڈر کوانٹٹی کا کیا فارمولا آپ کے پاس Q star that is equal to two C two D divide by C three under root C three plus C four divide by C four under root اس کی ویلو رکھیں سی ٹو آپ کے پاس فور ہنڈریڈ ہے D is equal to eighteen thousand ہے C three is equal to one point two ہے اور سی فور فائیو ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا three thousand eight hundred fifty seven units time between orders that is T star that is equal to Q star by D ابھی آپ نے کیلکولیٹ کیا 3857 تھاؤزینڈ بائی تو آپ کے پاس ٹائم بٹوین آرڈر آ جائے گا 2.57 پوائنٹ منتھ ڈھائی مہینے next number of orders per year آپ کے پاس اس کو بارہ سے ڈیوائڈ کر لیں 2.12 پوائنٹ ڈیوائڈ بائی یعنی کہ 12 کو ڈیوائڈ کریں گے 2.57 سے آپ کے پاس 4.66 یعنی تقریباً آپ کو پانچ آرڈر پلیس کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپم shortage to C two D divide divide by by C C C C four four into three three plus under root input کریں C two C four C three C and D کی تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا سیون فورٹی سیون آئٹم یعنی آپ shortage seven four seven items کی کر سکتے ہیں اس کی ایڈوانس بکنگ کر لیں گے اس سے زیادہ کریں گے تو پرابلم میں آ جائیں گے میکسیمم انوینٹری کتنی ہوگی آپ کی آئی ایم کیلکولیٹ کرنا ہے that is equal to star star minus S Q آپ نے معلوم کیا ہوا ہے ایس معلوم کیا ہے دونوں کو سپریٹ کر دیں یعنی تھری ایٹ فائیو سیون میں سے سیون فور سیون سپریٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا تھری تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد time when items being held یعنی کہ وہ ٹائم بتانا ہے کہ جس وقت آپ کے پاس آئٹم ہے اسٹاک ہے آپ بیچ رہے ہیں آپ شارٹیجز کی بات نہیں کر رہے ہیں ٹی ون کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو ہم یا ٹی ون سے ریپرزینٹ کرتے ہیں that is equal to I max divide by D I M کی قیمت آپ نے معلوم کی 3110 ڈی کی قیمت آپ کو پتا ہے 1500 تو آپ کے پاس 2.07 پوائنٹ یعنی کہ دو مہینے آپ کے پاس سٹاک ہوگا دو مہینے اور کچھ دن کوئی آپ کے پاس سٹاک ہوگا تو آپ بیچتے رہیں گے یعنی اس پیریڈ میں آپ شارٹیجز نہیں کریں گے ایڈوانس بکنگ نہیں کر رہے ہوں گے جو چیز آپ کے پاس ہوگی اسی کو یا تو آپ دے رہے ہوں گے یا پھر اس کو سیل کر رہے ہوں گے آپٹیمم اینوئل کاسٹ کیا چیز ہے یہ چار چیزوں سے مل کے بنتی ہے item cost ordering cost holding cost shortage cost item cost آپ کے پاس موجود ہے 3857 ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے آرڈر کاسٹ ہمارے پاس ہے 400 ہنڈریڈ روپیز پر آرڈر اس کے بعد ہم ہولڈنگ کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں ہولڈنگ کاسٹ ہمارے پاس کیا آ گئی دس از تھری یعنی تین سو بائیس روپئے اور چودہ پیسے آپ کے پاس یہ آ گئی three two rupees at least آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ پڑے گی and then the shortage cost آپ کے پاس کیا آئے گی اس کو کیلکولیٹ کر لیں وہی فارمولا لگائیں آپ کے پاس seventy seven rupees seventy five paisa یہ آپ کے پاس شارٹیج کاسٹ آئے گی ٹھیک ہے جی then total cost per order کہ آپ نے ایک آرڈر پلیس کیا اس پہ ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے تو ان سب کو ایڈ کر دیں گے three thousand eight hundred fifty seven plus four hundred plus seventy seven point seven five plus three twenty two point one four یہ جو آپ نے ابھی چاروں کاسٹ معلوم کی ہیں کیلکولیٹ کی ہیں سب کو ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس جواب کیا جائے گا rupees four thousand six hundred fifty six eight nine یا rupees four thousand six hundred fifty seven اب آتے ہیں جناب ماڈل تھری کے اوپر آج کے ماڈل کے اوپر manufacturing model with no shortages اب جو ہمارا یہ ماڈل ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا انالائز کر لیں رک کے دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو ٹائٹل ہوتے ہیں نا ٹاپکس کے جو چیپٹر کے ہیڈنگ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بتا دیتی ہیں اب ہمارے پاس ماڈل تھری ہے کیا چیز ہے جس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں manufacturing model with no shortages آپ کے پاس لکھا ہوا ہے manufacturing model with no shortages اب پہلے تو آپ کے پاس کیا تھا پرچیزنگ ماڈل تھا یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی فیسلٹی نہیں تھی جہاں سے آپ کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں آپ کیا کرتے تھے بازار جاتے تھے آرڈر دیتے تھے چیزیں آ جاتی تھیں اب آپ نے سوچا کہ ہم باہر سے چیزیں خرید رہے ہیں اس کی بجائے ہم اپنا کارخانہ کیوں نہیں لگا لیں کیونکہ آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے آپ دوسرے لوگوں سے چیزیں خریدتے ہیں اور اس کے بعد بیچتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایک سروس کا کام کر رہے تھے آپ ایک ریٹیلر کا کام کر رہے تھے یا آپ سیلر کا کام کر رہے تھے آپ بزنس کے اندر تھے ٹھیک ہے نا اب آپ کیا کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ میں جا رہے ہیں آپ نے اپنی فیکٹری لگائی اور فیکٹری کے اندر چیزیں بنانی شروع کر دیں فیکٹری کس چیز کی ہو سکتی ہے آپ کے پاس وڈ ورکس کی ہو سکتی ہے یعنی لکڑی کا کاروبار کر سکتے ہیں آپ بازار سے لکڑی خریدیں لاگس لائیں یا پلینکس لائیں اور اس کے بعد فرنیچر بنانا شروع کر دیں ٹھیک ہے فرنیچر بنے گا اس کے اندر چیئرس بن سکتی ہیں اس کے اندر ٹیبل بن سکتی ہیں اس کے اندر سوفا سیٹ بن سکتے ہیں آفس ٹیبلس ہو سکتی ہیں ڈائننگ ٹیبل ہو سکتی ہیں اسٹڈی ٹیبل ہو سکتی ہے یا سینٹر ٹیبل ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ کمپیوٹر ٹیبل ہو سکتی ہیں یہ بن سکتی ہے نا ساری چیزیں اب آپ نے کیا کیا مینوفیکچرنگ کا کام شروع کر دیا اب مینوفیکچرنگ جب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پروڈکشن ہو رہی ہے آپ نے آج دس چیئرس بنائی کل دس اور بنا لیں پھر دس اور بنا لیں لیکن ان دس جو چیئر بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سیل بھی کر رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں اسی لیے بنا رہے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی آپ کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کسٹمر ہوگا تو ایک طرف سے تو آپ کے پاس پروڈکشن ہو رہی ہے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہم باہر سے چیزیں لا رہے تھے اب پروڈیوس چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں آپ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں جب آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس چیزیں پائل اپ ہونی شروع ہو گئیں لیکن ایسا ہے کہ اگر آج آپ دس پروڈیوس کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ بارہ کی ہے تو کیا ہو جائے گا دس تو نکل جائیں گی دو کا آپ کے پاس آرڈر ہوگا لیکن یہاں شارٹیجز الاؤ نہیں ہے تو آپ اگر دس بنا رہے ہیں دس بیچ سکتے ہیں دس سے زیادہ آپ بیچ نہیں سکتے بالکل اچھی بات ہے دس بنا لیں دس بیچ دیں تو آپ کے پاس تو اسٹاک ہوگا نہیں کل آئیں پھر آپ کے پاس مٹیریل موجود ہے دس پھر بنائیں دس ہی بک جائیں گی پھر پرسوں آئیں دس بنائیں اور دس پھر بک جائیں گی تو آپ کے پاس تو اسٹاک تو بن ہی نہیں رہا انوینٹری تو ہو ہی نہیں رہی لیکن اگر آپ کے پاس پروڈکشن ریٹ کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ہم اس میں تو شارٹیج الاؤ نہیں کر رہے لیکن نیکسٹ ماڈل میں ہم شارٹیج الاؤ کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس پروڈکشن زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے تو کچھ انوینٹری بننی شروع ہو جائے گی مثال کے طور سے کہ آپ دس بنا رہے ہیں آٹھ کی ڈیمانڈ ہے تو دو دو بچ جائیں گے یعنی دس آپ نے بنائے آٹھ بیچ دیے باقی کتنے بج گئے دو بج گئے پھر کل پھر آپ نے دس بنائے آٹھ بیچ دیے پھر آپ کے پاس دو اور بچ گئے تو اب روزانہ دو دو بنتے جا بچتے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس دس دن کے بعد بیس آئٹمس کی انوینٹری بن جائے گی یعنی کہ اب انوینٹری کنٹرول کا پرابلم آ رہا ہے تو اب ہم جو ماڈل کریں گے اس کے اندر ہم کچھ پرزمپشن کریں گے جیسے پہلے پرزمپشن کی تھی وہ اب بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ ہم یہ پرزیوم کریں گے کہ ہمارا جو پروڈکشن ریٹ ہے یا مینوفیکچرنگ ریٹ زیادہ ہوگا ڈیمانڈ سے یعنی جتنا ہم سیل کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم پروڈیوس کریں گے ٹھیک ہے جناب آگے چلیں اس کو سالو کرتے ہیں میتھمیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو ہمارے پاس جو ایگزمپشنس ہیں وہی چیز کے سب سے پہلے کہ ڈیمانڈ ڈی از کانسٹنٹ دوسری چیز یہ all cost coefficient C one C two C three are constants ٹھیک ہے ڈیمانڈ ریٹ بھی کانسٹنٹ ہے اور C one C two C three بھی کانسٹنٹس ہیں پھر چیز یہ ہے کہ اس کے اندر شارٹیج الاؤ نہیں ہے تو سی فور آپ کے پاس زیرو ہوگا and lastly the replacement rate is and greater than the demand rate this is also called replenishment rate اور manufacturing rate and it is generate by R تو یعنی کہ مینوفیکچرنگ ریٹ جو ہوگا وہ آپ کے پاس زیادہ ہوگا کس سے جو آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے یہ خیال رکھیے گا کہ the replacement rate is finite and greater than the demand rate جو آپ کے پاس ڈیمانڈ ریٹ ہے اس سے مینوفیکچرنگ ریٹ زیادہ ہوگا یعنی زیادہ چیزیں بنا رہے ہیں آپ اور آپ کے پاس ڈیمانڈ کم ہے یہی چیزیں آپ دیکھیں جتنی بھی پروڈکشن ہوتی ہیں پروڈکشن فیسلٹیز ہوتی ہیں انڈسٹری ہوتی ہے فیکٹری ہوتی ہے یا جہاں پہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہاں چیزیں زیادہ بن رہی ہوتی ہیں اور اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اس لیے اسٹور ہوتا ہے اس لیے وہ سپلائرس وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اگر کسی وقت ایسا ہو جائے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اور سپلائی کم ہے تو لوگوں کی کیو لگ جاتی ہے پھر دوسری طرح کے پرابلمس آتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ شارٹیجز کی ہم نے بات چیت کی تھی لیکن یہی چار یہاں پہ پرزمپشنس ہیں جس میں آر ایک چیز نئی آ گئی ہے آر کیا چیز ہے آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ریٹ ہے آپ سو پر ڈے بنا رہے ہیں دو سو پر ڈے بنا رہے ہیں تین سو پر ڈے بنا رہے ہیں تو یہ ایک چیز نئی ہے اس کو اسی طرح سے پرابلم کو اس ماڈل کو ہم انالائز کریں گے اس پورے سسٹم کو اسی طرح سے انالائز کریں گے کہ اس کی پہلے فگر کس طرح کی بنے گی اور اس کے اندر کیا کیا پیرامیٹرز ہوں گے جو سب سے پہلے ہم نے کیا تھا اس کے اندر کیا کیا تھے آپ کے پاس ایک تو کیو تھا آپ آپ کے کے پاس پاس کوانٹٹی تھی ٹائم تھا ٹھیک ہے آپ کے پاس C one C two C three تو تھا کیو آپ کے پاس ہے ہے ہے ٹی اور این یہی چیزیں یہاں پر بھی ہیں شارٹیجز میں ایک چیز ہم نے اور انٹروڈیوس کی تھی وہ تھی ہمارے پاس ایس اور کسی جگہ پہ میکسیمم انوینٹری آئی ایم ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا یہاں پر بھی کچھ چیزیں نہیں انٹروڈیوس کریں گے سب سے پہلی چیز تو آر ہم نے انٹروڈیوس کی ہے تو ایزمپشن دیکھتے ہیں ہمارے پاس demand rate D is constant بہت اچھی بات ہے all cost coefficient C one C two C three are constant and there is no shortage cost یعنی سی فور زیرو ہے تین ایزمپشن تو یہ ہوئی اور چوتھی ایگزمپشن جو ہمارے پاس یہ ہے کہ the replacement rate is finite کا مطلب کہ بہت زیادہ آپ کے پاس بہت بڑی فیکٹری نہیں ہے بہت زیادہ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں دس بنا رہے ہیں پچاس بنا رہے ہیں ہزار بنا رہے ہیں یعنی فائناٹ ہے اور this rate is greater than the demand rate یعنی R is bigger than D یہ خیال رکھیے گا وہی اسی طریقے سے کیا کرنا ہے آپ نے X X Y Y is is time Q یہ آپ نے کیا کیا مینوفیکچرنگ کرنی شروع کر دی لاسٹ uh, جو ہم نے دو ماڈلس کیے تھے وہاں کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس اسٹاک ہے آپ نے اس کو ڈپلیٹ کرنا شروع کر دیا لیکن یہاں تو آپ کے پاس فیکٹری ہے آپ کے پاس ایک انڈسٹری ہے ایک پروڈکشن فیسلٹی ہے آپ چیز بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اسٹاک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا آپ نے اس کو بیچنا شروع کر دیا یا ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا یا آگے بھیجنا شروع کر دیا تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی ختم ہو گیا اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس ٹائم فریم میں جس وقت کے یہ آ کے آپ کے پاس ایکس ایکسس سے مل رہا ہے تو آپ کے پاس اسٹاک کیا ہے زیرو ہے آپ کی پروڈکشن اور آپ کی ڈسٹریبیوشن تقریباً لیول ہے there is no stock available at your stores پھر کیا کریں آپ نے اپنی فیکٹری شروع کر دی اور پروڈکشن بنانی شروع کر دی اب پروڈکشن جب بن رہی ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس روزانہ دو آئٹم بچ رہے ہیں تو دس دن کے بعد بیس آئٹم بچیں گے پھر بیس دن کے بعد چالیس تو آپ کیا کرتے ہیں اس دوران میں اپنے پروڈکشن کو تھوڑا سلو کرتے ہیں اور اپنے اسٹاک کو آپ ایگزاسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ جو پرانی چیزیں ہیں یہ نکل جائیں اور پھر آپ اپنے پروڈکشن کو شروع کرتے ہیں پھر اپنے اسٹاک پائل اپ کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک ماڈل سا بنا کہ پہلے آپ نے کیا کرنا اسٹاک کو بنایا کس طرح سے اسٹاک کو بنایا جس وقت کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ ریٹ کم ہے اور آپ کے پاس مینوفیکچرنگ زیادہ ہو رہی ہے and then slowly and gradually you try to exhaust this stock and finally you end up with zero stock تو یہ جناب آپ کے پاس ایک ٹپیکل ماڈل بنے گا اس ماڈل کو ہم اینالائز کریں گے اس کے ڈفرینٹ کاسٹ دیکھیں گے ڈفرینٹ ٹائمس دیکھیں گے ان کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک چیز آئی ہے اس اور دیکھیں چپکے سے یہ ایک چیز جو یہاں پر انسلٹ ہوئی دین نیکسٹ اب یہ جو چیزیں نا ہم نے اس کو دوبارہ سے ٹائم فریم میں بتایا یہ جو دو مختلف چیزیں میں نے ابھی انسرٹ کی ہیں اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گا یہ آپ کے پاس چپکے سے چیزیں دو آ گئیں جسے کیو کہا جس کو آئی ایم کہا اگر آپ دیکھیں جو یہ آپ کے پاس پیک سی آ رہی ہے نا اس کے بعد پھر نیچے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈپلیٹ کرتے جاتے ہیں یعنی یہ جو لیول آیا جو پیک آیا اس کو آپ ایکسس کے ساتھ جو سفید لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہے یہ کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری کسی بھی ٹائپ کے اوپر ہوگی اس سے زیادہ آپ کے پاس انوینٹری ہے نہیں لیکن اس کے بعد جب ہم نے یہ ڈاٹر لائن کو اسٹریٹ کر کے وائی ایکسس کے ساتھ ملایا تو یہ جو ہمارے پاس ہائٹ آئی یہ کیو آئی یعنی کہ یہ آپٹیم یا اکنامک آرڈر کوانٹٹی جس کی بات کرتے ہیں کیو تو بیسیکلی یہ کیو آپ کے پاس آئے گا ٹھیک ہے نا یہ کیو کون سا ہے ابھی اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یعنی یہ کوانٹٹی آپ کے پاس ہوگی یہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اتنا آرڈر آپ نے دینا یا یہ مینوفیکچرنگ ریٹ آپ نے کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس آر ہے تو this is your Q this is your I M now once again آپ نے یہ ہائٹ دیکھ لی کہ آئی ایم کون سی ہے جہاں پہ وہ پیک مل رہی ہے اور وہاں سے لے کے اور ایکس ایکسس پہ جو پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہے اس کو ہم نے آئی ایم کہا ہے اب یہاں پر ہم نے پھر دوبارہ سے تین ٹائم ڈیفائن کیے ایک ٹی ون ہے ایک ٹی ٹو ہے ایک ٹوٹل ٹی ہے ٹوٹل ٹی جو ہے وہ that is T one plus T two کے برابر ہے ٹھیک ہے نا ٹی ون ایک سب ٹائم ہے دوسرا ٹی ٹو سب ٹائم ہے ٹی ون کون سا ٹائم ہے یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم کے اندر آپ کے پاس پروڈکشن ریٹ زیادہ ہے ڈیمانڈ سے اور ٹی ٹو وہ ہے جس کے اندر پروڈکشن ریٹ کم ہے ڈیمانڈ سے یعنی کہ وہاں پہ آپ سپلائی زیادہ دے رہے ہیں اور پروڈکشن کم کر رہے ہیں یہ دو مختلف ٹائم ہے جس میں ٹی ون اور ٹی ٹو ہے اور ٹوٹل ٹائم ٹی ہے T is equal to T one plus T two یہ جناب ماڈل ہے اسٹارٹ کرتے ہیں مینوفیکچرنگ سے بیچتے بھی جا رہے ہیں جب یہاں پہنچے پھر ہم نے ہم نے پروڈکشن بند کر دی اور اس کو سارے کے سارے کو ایگزاسٹ کیا پھر پروڈکشن اسٹارٹ کر دی اور یہاں آنے کے بعد اسٹاپ کرنے کے بعد then we have return back تو آپ نے مختلف چیزیں یہاں سے کیلکولیٹ کرنی ہے ان کی ویلیوز معلوم کرنی ہے کیو اسٹار معلوم کرنا ہے این اسٹار معلوم کرنا ہے ٹی اسٹار معلوم کرنا ہے اور ٹوٹل کاسٹ معلوم کرنی ہوگی اب یہاں پر دو چیزیں غور سے دیکھنے والی ہیں کہ جو ریٹ ہے نا جس کو ہم سلوپ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں دس از مور امپورٹنٹ سب سے جو امپورٹنٹ رول یہ ریٹ ہی بتائے گا نا کہ آپ کس ریٹ کے ساتھ مینوفیکچر کر رہے ہیں اور کس ریٹ کے ساتھ آپ اس کو سیل آف کر رہے ہیں تو یعنی کہ جس پہ آپ انکریز کر رہے ہیں تو وہ جو سلوپ ہمارے پاس آیا that is equal to R minus D R is آپ کے پاس پروڈکشن ریٹ ہے مینوفیکچرنگ ریٹ ہے اور ڈی آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے یعنی کہ آر آئٹمس پر ڈے بنا رہے ہیں اور ڈی آئٹمس پر ڈے آپ نکال رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹوٹل کیا بن جائے گا آر مائنس ڈی ڈی میں نے بتایا تھا نا کہ اگر آپ کے پاس دس آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں اور آٹھ بیچ رہے ہیں تو دو بچ جائے گا ٹین مائنس ایٹ یہ چیز یہاں پہ بھی کہی ہے ہم نے آر مائنس ڈی سلوپ ہوگا کس کا سلوپ یہ وہ لائن ہے جس میں آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں لیکن manufacturing rate is greater than the demand rate اس کے بعد مینوفیکچرنگ آپ نے بند کر دی صرف آپ کے پاس جو اسٹاک ہے وہ آپ نے ایگزاسٹ کرنا شروع کر دیا یعنی اس کو سیل آف کر رہے ہیں یہ سلوپ آپ کے پاس ڈی ہے یعنی یہ ریٹ یا ڈیمانڈ ڈی کے حساب سے ڈیکریز ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی یہ ریڈیوس ہو کے زیرو پہ آ جائے گا اب کیا کریں گے ہم نے ماڈل ون بنایا تھا ماڈل ٹو بنایا تھا اس میں کیا کچھ کیا تھا ہم نے ٹوٹل کاسٹ معلوم کی تھی کیسے معلوم کی تھی پہلے ہم نے آئٹم کاسٹ معلوم کی تھی پھر ہولڈنگ کاسٹ معلوم کی تھی پھر اس کے ساتھ ساتھ آرڈرنگ کاسٹ معلوم کی تھی ان تینوں کو ایڈ کیا تھا تو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آ گئی تھی ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ آ گئی تھی پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا ٹوٹل کاسٹ جب معلوم ہو گئی تھی تو total cost per unit time معلوم کیا تھا یعنی ٹی سے ڈیوائڈ کیا تھا نا total cost per unit time ہمارے پاس آ گیا تھا جب total cost per unit time آ گیا تھا تو اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا تھا with respect to that variable اگر آپ کے پاس پہلا ماڈل تھا تو ہم نے with respect to Q differentiate کیا تھا اگر سیکنڈ ماڈل ہے جس میں شارٹیجز الاؤ کی تھی تو ود رسپیکٹ ٹو کیو اور ود رسپیکٹ ٹو ایس ہم نے ڈیفرینشیٹ کیے تھے دو اکویشنس آئی تھی سالو کیا تھا کیو اور ایس معلوم کیا تھا تو یہی چیزیں ہم نے یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے جو ہمارے پاس فگر دی ہوئی ہے یہ جومیٹریکل ریپرزینٹیشن تھی اس کے بعد اب ہم اس کی الجبرائک ایک ایکسپریشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جس کے اندر ہم پہلے کاسٹ معلوم کریں گے کاسٹ آئٹم کاسٹ جسے کہتے ہیں اس کے بعد آرڈرنگ کاسٹ اور اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ یہ تینوں معلوم کریں گے فورتھ ہم نے الاؤ نہیں کیا یعنی کہ سی فورتھ ہمارے پاس زیرو ہے تو ہم فورتھ معلوم نہیں کریں گے ان تینوں کو ایڈ کریں گے ہمارے پاس سی ڈیش آ جائے گا سی ڈیش کو ہم ٹیس ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا پر یونٹ ٹائم آ جائے گا اور اس کے بعد then we would differentiate respect to Q اور وہاں سے ویلیو معلوم کریں گے کیو اسٹار وغیرہ کی وہی چیزیں ہیں وہ یہاں پر کیلکولیٹ کریں گے دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے اس کو جانے سے پہلے ذرا سا ایک دفعہ ہم پھر کچھ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پہلے ماڈل بنائے تھے آپ کو وہ کیسے بنائے تھے وہ یہ بنائے تھے نا جس کے اندر ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھیں یہ ماڈل نمبر ٹو کی میں بات چیت کر رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کے پاس آئی ایم بھی موجود ہے کیو بھی موجود ہے ٹی بھی موجود ہے ٹی ون بھی موجود ہے ٹی ٹو بھی موجود ہے یہی چیزیں بالکل ایرالوگس ماڈل ہے صرف وہاں پر دو سلوپس ہیں ایک سلوپس آپ نے دیکھ لیا تھا کہ آر مائنس ڈی ہے جہاں پہ انکریزنگ آپ کے پاس اسٹاکس ہیں دوسرا جو ہے آپ کے پاس ڈیکریزنگ اسٹاکس ہے جہاں پہ صرف ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ دو چیزیں یہاں پر ڈفرینٹ ہیں باقی ساری کی ساری چیزیں تقریباً وہی ہیں اس کو بھی اسی طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں یہاں پہ شارٹیجز تھی اس کے اندر ہمارے پاس شارٹیجز نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جب نیکسٹ ماڈل ڈسکس کریں گے تو شارٹیج کی بھی بات کریں گے یعنی مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہوگی اور اس کے ساتھ شارٹیج بھی الاؤ کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وہ چیز کیلکولیٹ کرنی ہے the total cost of inventory per period is a sum of three components that is item cost order cost and item holding cost یہ میں نے بتایا یعنی یہ تینوں کاسٹ آپ نے معلوم کرنی ہے ان تینوں کو ایڈ کریں گے ہمارے پاس total cost of the inventory per period آ جائے گا let I M be the maximum inventory T time of which there is no supply جو میں نے ابھی ساری تقریر کی ہے آپ کو بتایا ہے ایلیبوریٹ کیا ہے اس کو اس سلائڈ کے اندر میں نے سم اپ کیا ہے let I M be the maximum inventory T one be the time of manufacture and T two be the time during which there is no supply in this model all items required for a cycle are not stored at the beginning as in Wilson's model کیا ہے کہ پہلے ہی ساری کی ساری چیزیں ہم نے اسٹور نہیں کر دی جیسی چیزیں آ رہی ہیں ویسی چیزیں ہم ساتھ ساتھ بیچتے بھی جا رہے ہیں یہ آگے بھیجتے بھی جا رہے ہیں کسی اور جگہ پر the items are manufactured at a higher rate than the demand so that the difference R minus D is the existing inventory till the items are اس تھرڈ پیرا کے اندر تھرڈ پوائنٹ میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ جو آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ریٹ زیادہ ہے جو آپ کے ڈیمانڈ ریٹ ہے یعنی کہ تھوڑی سی آپ کے پاس انوینٹری بن رہی ہے اگر مینوفیکچرنگ کم ہوگی اور ڈیمانڈ زیادہ ہے یا آپ زیادہ چیزیں بھیج رہے ہیں تو آپ کے پاس شارٹیج آ جائے گی تو R is bigger than D تو R R minus minus D D is is the rate at which the stocks are being piled up کس طریقے سے یہ بڑھ رہے ہیں آپ کے پاس کس طرح سے یہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی R minus D is the the existing inventory till items are exhausted وہاں میکسیمم پہ جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ نیچے آنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پروڈکشن بند کر دیا آپ نے آپ نے خالی کہا کہ ان کو ایگزاسٹ کرو ان کو نکال نکالو اب اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں دھیرے دھیرے کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ تینوں چیز نے معلوم کرنی ہے پہلی چیز یہ item cost per period that is equal to C one Q Q آپ نے آئٹمس آرڈر کیے ہیں سی ون اس کے یونٹ پرائس ہے تو سی ون انٹو کیو آپ کے پاس ٹوٹل پرائس آ گئی ٹوٹل کاسٹ آ گئی پر پیریڈ کی یعنی آئٹم کاسٹ آپ کے پاس کیا آ گئی سی ون انٹو کیو اس کے بعد ایک آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اس ٹائم کے اندر ایک ہی آپ نے آرڈر پلیس کیا اس کی کاسٹ آپ کے پاس سی ٹو آ گئی ٹھیک ہے number three item holding cost per period is equal to اب آئٹم ہولڈنگ کاسٹ ہے this is now you are holding those inventory per period C three آپ کے پاس وہی کاسٹ ہے into multiplied by I M I M کیا چیز ہے آپ کے پاس maximum inventory I M by two is the average inventory give you C three into I M into C three into I M this will give you total item holding cost per period ٹھیک ہے نا آپ کے پاس سی ون آ گیا آپ کے پاس سی ٹو آ گیا آپ کے پاس سی تھری آ گیا یعنی تینوں کاسٹ آ گئی آئٹم کاسٹ آرڈرنگ کاسٹ اور ہولڈنگ کاسٹ میں نے شاید ابھی کہا ہے کہ سی ون آ گیا سی ٹو آ گیا سی تھری آ گیا مجھے کہنا چاہیے تھا کہ C one C two C three آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو آپ کے پاس آئٹم کاسٹ آ گیا آرڈرنگ کاسٹ آ گئی آپ کے پاس آئٹم ہولڈنگ کاسٹ آ گئی یعنی یہ تینوں کاسٹ آ گئی when we are given with C one C two C three یہاں سے کیلکولیٹ کریں گے آئی ایم آپ کے پاس کیا آ گیا I M is equal to T one R minus D یہ کہاں سے آئے گا یہ ٹرائنگل کے فارمولہ وہاں لگائیں I M by T is equal to R minus D یعنی سلوپ کا جو طریقہ کار ہے تو I M is equal to T one R minus D لیکن ہمیں پتا ہے کہ ٹی ون کس کے برابر ہوتا ہے کیو بائی آر کے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ آئی ایم آپ کے پاس کیا گیا is equal to Q into R R minus D divide by یعنی میکسیمم انوینٹری اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو کیسے آئے گی دیٹ ول ٹو کیو اگر آپ کو پتا ہے کہ کتنی آرڈر آپ نے پلیس کرنا ہے Q into R minus D divide by R تو اس طریقے سے یعنی وہ ٹرائنگل کا اگر آپ دیکھیں جہاں پہ آئی ایم لکھا ہوا ہے اور وہاں سے کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس سلوپ فارم سے سلوپ ہوتا ہے نا وائی اوور ایکس سلوپ اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے Y is equal to M X plus C ایک اکویشن ہوتی ہے سلوپ انٹرسپٹ فارم کی یہ میں نے ایک چیز یہاں پہ ازرائے تذکرہ بتا دی ہے کہ Y is equal to M X plus C اگر آپ کے پاس ایک اکویشن دی ہوئی ہے اسٹینڈرڈ فارم میں جسے کہتے ہیں سلوپ سلوپ انٹرسپٹ فارم یہ ان بچوں کے لیے شاید نئی چیز ہے جنہوں نے ایف ایس سی میں میتھمیٹکس نہیں پڑھا لیکن جنہوں نے ایف ایس سی میں میتھمیٹکس پڑھا ہو تو ان کے لیے بڑی اچھی کوئک سی ریویژن ہو گئی کہ Y is equal to M X plus C یعنی اگر آپ کے پاس ایک سلوپ معلوم کرنا ہے کسی بھی لائن کا تو کیا کہتے ہیں وائی اوور ایکس کے برابر دیتے ہیں the line is passing through the origin تو وہاں سے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم نے آئی ایم کی ویلو کیلکولیٹ کر لیے آف مینوفیکچرنگ ہے ڈی از دا ڈیمانڈ ہے تو آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری کسی بھی ٹائم پہ اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو یہ فارمولا لگائیں گے آپ کے پاس آئی ایم آ جائے گا جی جناب آگے چلیں یہ آپ کے پاس سی ڈیش آ جائے گا سی ڈیش کیا ہے C one Q plus C two plus C three into Q into R minus D divide by R into T by two یعنی کہ یہ تھرڈ کاسٹ آپ کے پاس آئی جس کو ہم ہولڈنگ کاسٹ کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا آ گئی C three D divide by پاس کیا گئی اس ٹائم کے درمیان آپ نے یہ انوینٹری کو ہولڈ کیا ہوا ہے آپ کے پاس ایک ایوریج انوینٹری موجود ہے وہ آئی ایم بائی ٹو کے برابر ہوتی ہے آپ نے کیا کیلکولیٹ کر لیا C dash is equal to C one Q plus C two C two آپ کے پاس وہی آرڈرنگ کاسٹ ہے plus C three into this expression تو یہ آپ نے کیا کیلکولیٹ کر لیا سی ڈیش یعنی کاسٹ پر پیریڈ آپ کو کاسٹ پر پیریڈ نہیں چاہیے آپ کو کاسٹ پر یونٹ ٹائم چاہیے تو آپ کیا کریں گے سی ڈیش کو ٹی سے ڈیوائڈ کر لیں گے ٹی سے جب ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا that will be equal to C one into Q by T plus C two divide by T plus C three into Q into R minus D divide by R into one by two ٹھیک ہے یہ ون بائی ٹو ہونا چاہیے شاید میں نے ٹی بائی ٹو لکھا ہوا ہے یہاں پہ کیونکہ ٹی سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ون بائی ٹو بچنا چاہیے تو یہ جناب آپ کے پاس سی آ گیا اب کیا کریں گے آگے وہی ڈفرینسیشن اپلائی کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ ٹی کی ویلو کیا ہوتی ہے کیو بائی ڈی تو ٹی کی ویلو جب ہم پٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا the value of C is equal to C one D plus C two into D by Q plus C three into Q by R into R minus D divide by two یہ آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ سی آ گئی ہے یہاں تک ایک بڑا مرحلہ تھا جو کیلکولیٹ کرنا تھا ہم نے کیلکولیٹ کر لیا اب یہ جو آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آیا کاسٹ کا اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کے پاس تین ٹرمز ہیں ایک جو ریپرزینٹ کر رہی ہے آئٹم کاسٹ کو دوسری جو ہے آپ کے پاس آرڈرنگ کاسٹ کو اور تیسری جو ہے آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ کو یعنی کہ تین ڈفرینٹ کاسٹ آئی ہیں تین ڈفرینٹ کاسٹ کمپونیٹ آئے ہیں آپ کے پاس لیکن ٹوٹل جو آپ کے پاس ہے یہ سی آیا یعنی کاسٹ اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس C one C two C three سارے کے سارے کانسٹینٹس ہیں آر بھی آپ کے پاس کانسٹینٹ اور ڈی بھی کانسٹینٹ صرف ایک جو ویریبل ہے وہ یہاں پر کیو ہے یعنی کہ کیو کی ویلو زیادہ رکھیں گے تو سی کی ویلو پہ اثر انداز ہوگا کیو کی ویلو کم رکھیں گے تو اس سی کی ویلو چینج کریں گے تو یعنی کہ C is entirely depending upon one variable which is Q what we are seeing کہ Q is in this case is the independent variable and C is the dependent variable تو سی ہم نے کاسٹ کو بڑھانا یا کم کرنا ہے یا آپٹیمم کاسٹ معلوم کرنی ہے تو وہی ہم طریقہ کار استعمال کریں گے کون سا والا ڈفرینشیل کیلکولس والا جس کے اندر ہم میکسیما یا منیما معلوم کرتے ہیں میکسیمم منیما معلوم کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے فنکشن کو آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں with respect to independent variable جب انڈیپینڈنٹ ویریبل کے رسپیکٹ سے آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے اور اکویٹ کرتے ہیں آپ اس کو زیرو کے برابر وہاں سے آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آتا ہے یا ایک اکویشن آتی ہے اور وہاں سے آپ اس کی جو آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کی ویلیو معلوم ہو جاتی ہے جب وہ آ جاتی ہے تو وہ آپ کے پاس ان دس کیس از کیو یا اس کو ہم کیو اسٹار کرتے ہیں تو وہ میں نے آپ کے لیے کیلکولیٹ کی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جو بچوں جو بچے جنہوں نے کیلکولیس نہیں پڑھی ہے تو وہ گھبرائے نہیں ابھی بزنس میتھمیٹکس آپ پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ لیں گے تو وہاں سے یہ چیزیں کیلکولیٹ کر لیں گے لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ نے کسی ساتھی سے بھی فوراً پوچھ سکتے ہیں ڈفرینسیشن کا ایک گھنٹے کا ایک لیکچر اگر آپ کا کوئی ساتھی آپ کو دے دے تو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی جس میں میکسیمم منیما کی میں بات چیت کر رہا ہوں اور بھی تھوڑی سی چیزیں بتا دوں کہ یہ ایک آدھ لیکچر کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ شروع کریں گے تو اس میں میٹریسز کہیں استعمال ہوں گے اگر موقع لگے تو نائن ٹینتھ کی کتاب دیکھ لیں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ کی کتاب دیکھ لیں جہاں میٹریسز کا ذکر ہے تو ان کو ذرا سا دیکھ لیں لیکن کوئی فکر کی بات نہیں جب چیپٹر آئے گا تو میں وہاں پر ایلیبریٹ کر دوں گا واپس آتے ہیں ڈیفرنشیشن کی طرف اپنے کیلکولس کی طرف جہاں پہ اس سی کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے رسپیکٹ ٹو کیو اور اکویٹ کرنا ہے زیرو کے برابر اس میں یہ خیال رکھیے گا کہ سی ون بھی کانسٹنٹ ہے ڈی بھی کانسٹنٹ ہے سی ٹو بھی کانسٹنٹ ہے اور آر بھی کانسٹنٹ ہے صرف جو ویریبل ہے وہ یہاں پر کیو ہے تو ہم نے کیا ہمارے پاس کیا آ گیا D C by D Q that is equal to zero minus C two D divide by Q square کیونکہ C two D divide by Q تھا تو اس کا differential minus one over Q square آ گیا plus C three into R minus D divide by two R تو یہ آپ کے پاس D C by D Q آ گیا ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں D C by D Q is equal to zero minus C two D divide by Q square plus C three into R minus D divide by two R اب اس کو کیا کریں رائٹ ہینڈ سائڈ کو آپ اکویٹ کر دیں زیرو کے برابر ایک سائڈ پہ آپ کیو کو لے جائیں اور دوسری سائڈ پہ باقی ساری ٹرمس رہن دیں کیا کرنا ہے ایک سائڈ پہ کیو کو لے جائیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ساری دوسری ٹرمس کو لے جائیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا Q star is equal to یا اس سے پہلے کے اسٹیپ میں Q square will be equal to two C two D divide by C three multiplied multiplied with with R R R R over over minus minus D D D once again two two C C divide by three this is the value of Q square square root لے لے لیں لیں دونوں سائڈ کا under under under root root root آپ کے پاس کیو اسٹار آ جائے گا that is equal to two two of C C D over three multiplied with R over R minus D اگر آپ کو C two C three D اور آر ہے تو آپ فوراً آپٹیمم کوانٹٹی یعنی کیو اسٹار کیلکولیٹ کر لیں گے اس فارمولے کی مدد سے کتنی جلدی کتنے آسان طریقے سے یہ آپ چیزیں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں صرف آپ کو کیا کیلکولیٹ کرنا ہے یا آپ کو کیا چیز پتا ہونی چاہیے آر پتا ہونا چاہیے بیسک انفارمیشن سی ٹو پتا ہونا چاہیے سی تھری پتا ہونا چاہیے ڈی پتا ہونا چاہیے اگر ڈیمانڈ جو آپ کے پاس شروع میں کہا تھا کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے وہ پتا ہے اور آر آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ریٹ کانسٹینٹ پتا ہے اور سی ٹو سی تھری پتا ہے تو آپ فوراً کیو اسٹار کیلکولیٹ کر لیں گے once again the value of Q star two two C two D divide by C three into R over R minus D whole under root یہ آپ کے پاس جناب آ گیا آپ نے الگ الگ کرنا ہے فوراً اگر آپ کے پاس کوئی اگزامپل دی ہوئی ہے جس میں یہ سارے فیکٹرس موجود ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ سی ون کیا ہے سی ٹو کیا ہے سی تھری کیا ہے اس طرح سے آر کیا ہے ڈی کیا ہے اس کے پٹ کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا چلے آگے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں اس ایگزامپل کو پہلے انالائز کریں گے اسٹڈی کریں گے اور پھر یہ فارمولا لگانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تو کیو اسٹار کی بات کی کی ٹی اسٹار بات کہاں گئی این اسٹار کی بات کہاں گئی جی مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ سارے فارمولے پتا ہیں وہی فارمولے جو وہاں پہ ہم نے ٹی اسٹار کے لگائے تھے وہی فارمولے جو این اسٹار کے صرف کیو ہمیں پتا ہونا چاہیے باقی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ڈی ہمارے پاس موجود ہے آر ہمارے پاس موجود ہے ہم وہاں لگا لیں گے تو ہم فورن ویلیو معلوم کر سکتے ہیں تو بیسیکلی اس پورے ماڈل کے اندر کیا ہم نے کیا اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک مینوفیکچرنگ ماڈل تھا جس کے اندر ہم چیزیں پروڈیوس کر رہے تھے اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ مینوفیکچرنگ ریٹ ہمارے پاس ڈیمانڈ سے زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس انوینٹری پائل اپ ہوگی آر ہم نے مینوفیکچرنگ ریٹ کہا تھا ڈی ہمارے پاس ڈیمانڈ ریٹ تھا اس کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کیو اسٹار وہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا طریقہ کار وہی تھا کہ ساری کاسٹ کو اکٹھا کیا اس کو ڈیفرینشیٹ کیا رسپیکٹ ٹو کیو اکویٹ کیا زیرو کے برابر وہاں سے کیو اسٹار آ گیا تو ایگزامپل دیکھتے ہیں کوئکلی اس کو آپ سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا یہ فارمولہ لگائیے گا نہیں تو نیکسٹ ٹائم ان ہم اس کو دیکھیں گے اس کو پڑھ لیتے ہیں چھوٹی سی ایگزامپل ہے اگر آپ کو فارمولے یاد ہیں طریقہ کار یاد ہیں چار سے پانچ منٹ میں ہو جائے گی اگر نہیں یاد ہیں تو پھر یہ لمبا مسئلہ ہے the demand for an item is in a company is eighteen thousand units per year and the company can produce at the rate of three thousand per month the cost of one set up is rupees five hundred and the holding cost of one unit per month is fifteen paisa بڑا سستا زمانہ ہے you have to find the optimum manufacturing quantity the maximum inventory time between orders the number of order per year the time of manufacture the optimum اینسٹ cost of the item per unit is rupees two and you have to resume no shortage تو وہی چیز دی ہوئی آپ کے پاس کیا چیز ہے ڈیمانڈ ریٹ دیا ہوا ہے eighteen thousand unit per year manufacturing rate کیا three thousand items per month اور آپ کے پاس one set up cost is rupees fifteen hundred holding cost of one unit per month is fifteen paisa اور cost of the item per unit is rupees two آپ نے ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے یعنی کہ کیا معلوم کرنا ہے آپ نے آئی ایم معلوم کرنا ہے آپ نے کیو معلوم کرنا ہے آپ نے ٹی معلوم کرنا ہے آپ نے این معلوم کرنا ہے ٹی ون معلوم کرنا ہے ٹی ٹو معلوم کرنا ہے یہ ساری چیزیں معلوم کرنی ہے کیسے معلوم کر لیں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دیا ہوا کیا ہے اس کو ڈیٹا کو ہم نے اس طریقے سے لکھ دیا ہے آپ کے لیے سی ون کیا ہے آپ کے پاس C one is rupees two per item یہ سب سے آخری لائن دی ہوئی تھی نا C one C one is rupees two per item C two آپ کو دیا ہوا ہے جو آپ کو تھرڈ لائن میں لکھا ہوا تھا C two is equal to rupees five hundred per order ایک آرڈر آپ پلیس کرتے ہیں پانچ سو روپئے آپ کو دینا پڑے گا سی تھری جو ہے آپ کے پاس holding cost C three is equal to rupees zero point one five per item per month یعنی اگر آپ کے پاس دس آئٹم ہے تو پندرہ پیسے سے ملٹیپلائی کریں گے ڈیڑھ روپیہ سو ہے تو پندرہ روپے اینڈ سو آن سو فورتھ یعنی کہ پندرہ پیسے پر آئٹم پر منتھ آپ کے پاس سی تھری ہے demand D is equal to eighteen thousand per year اور ففٹین ہنڈریڈ پر منتھ اور آپ کے پاس آر جو ہے وہ تھری تھاؤزینڈ پر منتھ ہے یعنی کہ یہ جو ریٹ ہے آپ کے پاس تھری تھاؤزینڈ پر منتھ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے کیا چیزیں معلوم کرنی کیو اسٹار معلوم کرنا ہے این اسٹار معلوم کرنا ہے ٹی اسٹار معلوم کرنا ہے ٹی معلوم کرنا ہے ٹی ون معلوم کرنا ہے ٹی ٹو معلوم کرنا ہے یعنی آپ ٹرائی کیجیے گا اگر نہیں ہو سکے گا تو ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کر لیں گے تو ہم نے یہ تینوں ماڈل کر لیے اس کے کافی ساری ایگزامپلس آپ کے پاس موجود ہیں ان ایگزامپلس کو کیجیے گا کیونکہ یہ قسم کا میکینکل میتھمیٹکس ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم آئے گی آپ یہیں پہ رکتے ہیں جی آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اور یہ جو لیکچر نمبر فورٹین جس میں ہم نے ماڈل تھری ڈسکس کیا جس کے اندر ہم نے مینوفیکچرنگ کی بات کی ہے آ, اگلے لیکچر میں اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے جس میں ہم مینوفیکچرنگ تو کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شارٹیج کو بھی الاؤ کریں گے جناب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ایگزامپلس کرنی ہے اور ان سارے کو ریوائز کرنا ہے کیونکہ نیکسٹ لیکچر فوکس کریں گے ہم فورتھ ماڈل کے اوپر اور اس کے بعد شاید ایک لیکچر اور ہوگا تو پھر انوینٹری کا ماڈل کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہماری دو سیگمنٹس دو امپورٹنٹ ٹاپک دو امپورٹنٹ ٹیکنیکس او آر کی کمپلیٹ ہو جائیں گی جو لینئر پروگرامنگ ہے بہت بڑی ہے اس کے لیے ذرا صبر چاہیے ہوگا حوصلے کے ساتھ ہم کام کریں گے اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ اور السلام علیکم